حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے دوران سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا اگر تو روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے اور اگر نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھ سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھانوے